صلى صلى الله الله الله على النبي الأمي جی وآله عليه وسلم صلاة وسلام عليك عليك يا يا سيدي رسول الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع علیہ الصلاة والسلام عليك يا شفیع الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و سلاد کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس آئے مقدسہ میں ارشاد فرمایا ان لا يغفر ان شرکا بھی نظام بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ فرما دون اجال گلی میں نشا اور بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے اکایت میں شرک کی انتہائی مذمت بیان فرمائی گئی شرک ایک ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں اور جرم اور گناہ قابل معافی ہے اللہ تعالی چاہے گا تو ان کو بخش دے گا لیکن صرف ہرگز معاف نہیں کیا گا صرف اللہ خدا مطالعہ کو بہت ہی ناپسند ہے اور وہ معافی کے لائق ہے ہی نہیں تو سمجھنا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں اور شرک کی تعریف کیا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے تو توحید یہ کیا ہے تو کلب طیبہ میں اس کا بیان ہوا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ توحید ہے ان یعنی کی اللہ تبارک مطالعہ سچا اور حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے کے علاوہ اگر کوئی معبود بتلاتا ہے تو وہ باطل اور شرک کیا ہے شرک یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو معبود کہے کوئی یا معبود مانے یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معبود مانے حقیقی معبود کہے یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے جو ہے اس کی تصدیق کی جائے دل سے یقین کیا جائے دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں وہی سچا اور حقیقی معبود ہے اور شرک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے ذات میں شریک ٹھہرائے عبادت میں شریک ٹھہرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات تھے اس صفات میں ان کو شریک کرائے اور ان سب میں دوسرے کو وہ مستقل بذات مانے تفاصر میں لکھا ہے کہ من مشرق باللہ بیمانہ یج آلو ماہو شریقن غیر رکھو کہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ کسی غیر کو یعنی اس کی ذات میں وہ شریک ٹھہراتا ہے اور ہماری مشہور کتاب عقائد کی جو ہے شرح عقائد اس کے اندر جو ہے شرک کی تاریخ یہ بیان فرمائی ہے الشراک ہوا اس بات اس بات کی فل الوحیتی کہ شریک کیا ہے شرک کیا ہے شرک یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کرنا اس کو اس کا شریک قرار دینا فی الوحیت معبود ہونے میں الہ ہونے میں کما للمجوس جیسا کہ مجوسی لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسا کہ بت پرست لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو جو ہے وہ معبود قرار دیتے ہیں تو یہ جو ہے شرک ہے اور حضرت شیخ عبد محدود محض دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بالجملہ جملہ صرف سے قسمہ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ تین طرح کا ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک قرار دینا عبادت میں جو ہے وہ شریک قرار دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پیدا کرنا ہے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا مستقل بزرات کو یعنی یہ سمجھنا کہ یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ خالص ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مارتا ہے چلاتا ہے یہ بھی اسی طرح سے جو ہے پیدا کرتا ہے یہ بھی اسی طرح سے رسک دیتا ہے اور یہ رسک دینے میں پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ خود جو ہے یہ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں تو دوسرے کو اس طرح سے جو ہے یعنی کہنا یا قرار دینا یہ جو ہے شرک ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کی جو صفات ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کی جو ذات وہ وہ کیسی ہے ذات اور صفات اللہ تبارک مطالعہ کی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کے لیے حاصل ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ <clears throat> صفات اس میں موجود ہے ان صفات میں جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی جتنی بھی صفت ہے اور اس کی جو ذات ہے وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی ذات و صفات کو فنا نہیں کبھی ختم نہیں ہوگی جبکہ دوسروں کی جو صفتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں تو اب اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی دوسرے کی ذات کو اسی طرح سے مانے اسی طرح سے سمجھے جیسے اللہ کی ذات ہے کہ ہمیشہ سے ہے اس دوسرے کی ذات کو بھی ہمیشہ سے مانے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے سے ہو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں کسی کو نہیں پتہ ہے کوئی نہیں جان سکتا ہے نہیں بدلا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کب سے ہے تو یہ ازلی کمانا ہے یعنی ہمیشہ سے اس کا وہ واجب الوجود ہے یعنی اپنے وجود میں اپنی ذات میں اپنی صفات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی ساری صفتیں اور اس کی جو حقیقی ذات ہے وہ بے نیاز ہے وہ مستقل جس ذات ہے اس کو یہ ذات کسی نے عطا نہیں کی ہے اس کو جو اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ کسی نے اس کو دی نہیں بلکہ وہ خود جو ہے ان تمام صفات کا مالک حقیقی ہے اور اس کی ذات میں یہ صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی ذات و صفات کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے ابتدا تو اس کی ہو کہ جس کے لیے انتہا ہو تو اس ذات کی تو کوئی جو ہے انتہا ہے ہی نہیں وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ہر ذات اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں اور اس کے علاوہ جن کو جو جو صفتیں ملی ہیں وہ سب کی سب ایک روز پناہ ہو جائیں گی کل لمن علیہ فان بجور جز الجلال اقرام کہ ہر ایک ذات اور صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنی بھی ذات ہے جتنی بھی صفات ہے سب فنا ہونے والی ہیں سب ختم ہونے والی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفت, کو صفات کو فنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جو بقا ہے <clears throat> تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معبود ہے اور جو حقیقی معبود ہو ہے اسی کی یہ صفت ہے اور وہ اللہ تبارک مطالعہ ہے اور اس کی صفا کوئی نہیں ہے اور صرف کیا ہے صرف یہی ہوا کہ جناب اللہ تبارک مطالعہ جیسا اپنی ذات میں ہے یکتا اور جیسی اس کی ذات کی صفت ہے ازلی اور دائمی اور واجب الوجود کہ کسی کی اس کو جو ہے ضرورت نہیں وہ محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں تو ایسی ذات اللہ تبارک و کی وہی معبود حقیقی ہے وہی عبادت کے لائق ہے وہی جو ہے بندگی کے لائق ہے اس کی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جو ہے کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کیوں اگر اس کی ذات کے سوا اس کو اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتا ہے دوسروں کو جو ہے وہ قابل عبادت قرار دیتا ہے یا کہتا ہے یہ جو ہے شرک ہے اور ایسا کرنے والا جو ہے مشرک ہے تو جیسا کہ مجوسی لوگ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کو مؤثر مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ رد و بدل ہو رہا ہے جو کچھ تبدیلی ہو رہی ہے بچہ تھا جوان ہو رہا ہے جوان ہے بوڑھا ہو رہا ہے بوڑھا ہو کر پھر جو ہے وہ جناب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کواقب سماویہ کی طرح کی وجہ سے ہو رہا ہے یعنی یہ جو ستارے ہیں یہ جو کواقب ہیں چاند سورج ستارے وغیرہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب جو ہے تبدیلی کائنات میں جو آ رہی ہے یہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے یہ شرک ہے اور یہ جو ہے ایسا عقیدہ ہے کہ جو مشرکانہ عقیدہ ہے اور ایسا عقیدہ جو رکھتے ہیں وہ مشرق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو ہرگز نہیں جو ہے وہ معاف کرے گا مشرقین کو ہرگز نہیں معاف کرے گا شرک بہت بڑا جرم ہے اسی لیے قرآن قریب نے کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ان شرک اللہ ظلم العظیم شرک جو ہے البتہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے اور بہت عظیم جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے وہ غلطی ہے جس کے مقابلے میں دوسری غلطیاں دوسرے جرائم جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا ان نقاف روک این کا بھی یقر ہے دون زیادہ کے لیے تو ہر جو ہے وہ جرم معاف ہو جائے گا سوائے شرک کے ہاں اگر جو ہے شرک سے توبہ کر لی جائے شرک سے برات کر لی جائے بیزاری کر لی جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لیکن جب تک شرف پر کوئی مصیب رہتا ہے شرف پر ڈٹا رہتا ہے وہ لاکھ جو ہے کتنے اچھے کیوں نہ کام کرے لیکن وہ ان کے کے اس اچھے کاموں کی طرف نہیں دیکھا جاتا بلکہ جو ہے یہ جرم جو تمام جرموں سے بڑا ہے تو اس لیے جو ہے یہ جرم معاف نہیں ہوتا ہے تو <clears throat> یہ شرک ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اگر جو ہے کسی مخلوق کے اندر وہ صفت مان لی جائے اور وہ اس کو جو ہے مستقل بذات نہ سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں ہے کمالات و صفات اگر اس اللہ کے علاوہ دوسری ذات میں اللہ کی عطا سے مانی جائیں کتنی صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک مطالعہ کی بھی ہے اور مخلوق کی بھی ہے آپ قرآن کریم پڑھیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کی صفت کمی بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ان ہو سمیع البصیر بے شک اللہ کی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب سما بھی ہے اور صاحب بصر بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ صفتیں بندوں کو بھی بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا وجہ اللہ ام بصیرہ صورت الدہر میں اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر انسان کی بھی صفت قرار دی تو اب اگر جو ہے شرک کی اگر یہ تعریف کی جائے کہ جناب جو ہے جو یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بندوں کے لیے جو ہے قرار دی جائے تو پھر تو کوئی انسان شرک سے بچے گا ہی نہیں سارے ہی مشرق ہو جائیں گے ہاں اگر جو ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی کمالات اور جتنی بھی خوبیاں اور جتنی بھی اوصاف اور صفات دوسری مخلوق میں پائے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی یہ صفتیں نہیں ہیں مخلوق میں جو اوصاف و کمالات ہیں یہ کمالات اور یہ اوصاف ایسے نہیں ہیں یہ صفتیں ایسی نہیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور کمال اور اوساف کیسے ہیں مستقل بس بات یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ صفتیں اور یہ کمالات نہیں دیے بلکہ اس کے اپنے ہیں اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے ان صفات و کمالات میں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں اب انسان کو ہم اگر میں ہم یہ کہیں کہ میں سنتا ہوں تو کیا جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جو سنتا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے دیکھنے کی صفت یہ میری سننے کی صفت جو ہے یہ ایسی صفت ہے جو خود میرے اندر موجود ہے کسی نے مجھ کو دی نہیں ایسا کسی کا بھی عقیدہ نہیں بلکہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا دیکھنا سننا بولنا یہ سب اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے جو ہے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مجھے یہ دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے تو یہ کوئی یہ شرک نہیں ہے اور اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر جو جس جو شخص یہ کہے یہ کہے کہ میں میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں تو وہ بھی شرک سے جو ہے نہیں بچے گا آج کل جو ہے شرک کو اتنا عام کر دیا ہے کہ جناب یہ خود جو ہے ایسا بتلانے والے بھی جو ہے وہ اس شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ آپ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جب تو آپ تو سمی ہوئے اللہ تعالیٰ بھی سمی ہے اور آپ بھی سمی ہیں یہ تو شرک ہو گیا آپ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں آپ بھی سمی ہیں اللہ تعالیٰ بھی سمی ہے آپ بھی بصیر ہیں اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے اور اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ رعوف ہے ان اللہ بالناس سے رعف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا رعوف ہے اور بڑا رحیم ہے بڑا شفقت فرمانے والا ہے اور بہت ہی مہربانی فرمانے والا ہے یہ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رعوف قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم قرار دیا تو اگر یہ یہ بات مان لی جائے کہ جناب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے بھی کوئی رعوف اور کوئی رحیم نہیں ہو سکتا ہے کوئی سمیع اور بصیر نہیں ہو سکتا ہے کوئی جو ہے پیدا کرنے والا کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نہ انبیاء شرک سے محفوظ رہیں گے نہ کوئی انسان جو ہے نہ لوگ جو ہے وہ شرک سے محفوظ رہیں گے اب میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندوں کو جو ہے وہ صفتیں ملی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے جو اوصاف و کمالات ہیں وہ بندوں بندوگری کمالات ہیں تو اگر اللہ کے دینے سے اللہ کے عطا فرمانے سے اگر جو ہے بندہ اسی صفت والا بن جائے تو یہ شرک نہیں ہو یہ شرک نہیں ہے میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے قرآن قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہے اور ان کے معجزات کا ذکر ہوا ہے سورہ آل عمران میں آپ پڑھیے تیسرے پارے میں سورہ عمران میں موجود ہے انی انی قد جئتکم بآیت من من ربکم اخلق لکم الطین کہیت الطیر ابر ال اکمل ابرس و افلا بس و اونب بما بنا وما ما کا دقل کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں اور وہ نشانیاں کیا ہیں کہ انی اف انی رقم من الطین کہ میں تمہارے لیے مٹی سے مورتیاں بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں فان فکو فی ہی تو میں اس میں دم کرتا ہوں میں اس میں پھوک مارتا ہوں فان فیقون و تیرم بے اللہ تو وہ میرے ہاتھ سے مٹی کی بنی ہوئی مورت کیا بن جاتی ہے وہ پرندہ بن جاتی ہے وہ پرندہ بن جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ ابری او لکمہ ول ابرسا اور میں مادر ذات اندھے اندھوں کو بینا کرتا ہوں میں ان کو میں ان کو ان ان کی میں کو بینائی دیتا ہوں وہ ابری لکمہ ول ابرسا اور میں سفید داغ والوں کو شفا دیتا ہوں میں ان کو تندرستی دیتا ہوں اور اس کے بعد بہت سی اپنی خوبیاں اور اپنے کمالات اور اپنے معجزات کا ذکر فرمایا تو اب دیکھیے کہ پیدا کرنا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کمال اور اپنی یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پیدا کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کی صفت ہے اللہ تبارک وطالعہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ اخذل مؤتاد موتا اللہ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور اب اب دیکھیے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک وطالیہ اپنا کمار اور اپنی صفت اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور وہ کون ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے وہ اولیاء کرام ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب اور مقرب بندوں کو اپنی صفت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو صفات بندوں کو حاصل ہو جائیں اور ان کو تو ان, ان یہ جو ہے شرک نہیں ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اب ہمارا یہ قرآن کا بیان ہے ہم اگر یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے حضرات اولیاء کرام کے کتنے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ فرمایا حضرت حضور سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر وہ فیل صادر ہوتا ہے تو وہ معجزہ بن جاتا ہے اللہ کے ولی سے وہ فیل صادر ہوتا ہے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد اندھوں کو بینا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برف کے مرض والوں کو صحت دی اور ہم دور کیوں جاتے ہیں ہم جو ہے آپ دیکھیے روزانہ جو ہے سنتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ مجھے جو ہے حکیم صاحب کی دوائی نے جو ہے وہ ٹھیک کر دیا مجھے جو ہے فلاں ڈاکٹر صاحب کے انجیکشن نے ٹھیک کر دیا تو اگر جو ہے یہ بات ہو کہ جناب اللہ کی عطا سے بھی جی وہ خوبی بندوں کو نہ ملے تو پھر تو جو ہے کوئی بھی شرک سے نہیں بچے گا اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ سارے کمالات اور یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں اللہ کی عطا سے جو ہے وہ ان, ان, جو ہے ان کے بندوں میں بھی یہ صفتیں آ گئی ہیں اللہ کی عطا سے بھی جو ہے اسباب کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی ہے تو یہ شرک نہیں ہے تو یہ تو شرک ہوا تو آپ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے کافر وہ ہوتا ہے کہ جو تاثیر کو اسباب کی طرف جو ہے منسوخ کرتا ہے اور وہ کافر اسباب کو مستقل بذات مانتا ہے یہ بات ابھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے میں اور اس کی وضاحت کروں مثال کے طور پر آگ کا کام کیا ہے جلانا یہ جلنے کا سبب کیا ہوا آگ اب کافر جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آگ کے اندر جو جلانے کی صفت ہے یہ آگ کی اپنی صفت اس کو کسی نے نہیں دی صفت بلکہ آگ آگ کے اندر خود بخود موجود ہے تو وہ جلانے کی صفت کو آگ کے لیے مستقل بساک مانتا ہے یعنی آگ جلانے میں کسی کی محتاج نہیں ہے جبکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اب سردی کا کام کیا ہے یعنی ٹھنڈ پہنچانا گرمی کا کام کیا ہے گرمائش اور تپش اور حرارت پہنچانا تو تاخیر جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آگ کے اندر جو تاثیر ہے خود اس کی اپنی ہے کسی نے اس کو نہیں دی ہے سردی کے اندر جو تاثیر ہے یہ خود اس کی اپنی ہے گرمی کے اندر جو حرارت ہے یہ سب اس کی ہے موسم کے اندر جو جو ہے جناب اگانے کی جو سبزیاں جو چیزیں موسم بدل جانے سے وہ سبزیاں جو ہے وہ آتی رہتی پیدا ہوتی وہ سب اس کے اندر جو ہے وہ وہ تاثیر مانتے ہیں جبکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سبب ہیں اور ان ان, ان اسباب کے اندر جو اثر پیدا کیا ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان اسباب کے اندر سے یہ اثر جو ہے وہ چھین لے جب چاہے وہ ان اسباب کے اثر کو موقوف کر دے سبب موجود ہو لیکن اس کا اثر موجود نہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہے دیکھیے آگ کا کام کیا ہے جلانا حضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ عالبی و تسلیم کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا آگ کا کام اگر جلانا ہوتا مستقل بزاد طور پر تو وہ جلا دیتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر جو یہ تاثیر تھی اثر پہنچانے کی جو صلاحیت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف کر دی آگ نے نہیں جلا سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا لیکن آگ نے ان کا بال بھی نہیں جلایا یہ ہے کافر اور مومن کے اندر فرق کہ کافر جو ہے وہ تاثیر کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے اور اسباب کو وہ مؤثر مانتا ہے مستقل بھی ذات مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو صفت ہے جلانے کی یا اس کے اندر سبب کے اندر جو بھی اثر پہنچانے کی صلاحیت ہے یہ سب اس کی اپنی ہے یہ کسی کسی نے اس کو دی نہیں جبکہ مسلمان بھی کہتا ہے کہ یہ اسباب ہیں ان کے اندر جو اثر پیدا کرنے کی قوت ہے ان کا ان کو اس قوت کا عطا فرمانے والا اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے تو یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے تو اب یہ یہ جو ہے کافر و مومن کے اندر فرق ہوا تو مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مستقل واجب الوجود یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور اپنی ذات میں اپنی صفات میں وہ کسی کی محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں اور تمام خوبیاں اور تمام کمالات اور صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذاتی ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات کو کبھی جو ہے فنا نہیں ہے تو یہ جو ہے این ایمان اور یہ عین توحید ہے اور شرک کے بارے میں میں شروع میں عرض کر چکا ایک اور بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی جو ہے یعنی مشابہت دوسری مخلوق کے اندر بھی جو ہے وہ قرار دینا یعنی دوسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے ذات ہے ایسی جو ہے وہ دوسروں کی ذات کو سمجھے مشابہ قرار دے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی صفتیں جو ہے وہ مخلوق میں دوسرے میں جو ہے وہ مشابہ قرار دے یہ بھی شرک ہے تو بہرحال شرک جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو جو ہے وہ شریک ماننا اس کی عبادت میں جو ہے دوسرے کو جو ہے وہ عبادت کے لائق سمجھنا اس کی صفات جیسی ہے ایسی صفتیں جو ہے وہ دوسرے کے لیے ماننا اس کی ذات و صفات جیسی جو ہے ذات اور صفت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے اندر قرار دینا مشابق ماننا کہنا یہ سب جو ہے شرک ہے اللہ کی عطا سے اللہ کی دین سے اللہ کے جو ہے وہ عطا فرمانے سے جو ہے دوسروں کے اندر وہ صفت ماننا یہ شرک نہیں ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ اور ان کے معجزات قرآن کریم کے روشنی میں بیان جو ہے وہ کیے تو یہ ہرگز جو ہے وہ شرک نہیں ہو سکتے ورنہ اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر کوئی جو ہے شرک سے نہیں بچ سکتا ہے سب ہی جو ہے معذ اللہ معذ اللہ جو مشرق ہو جائیں گے کیونکہ جو بھی یہ کہے گا کہ میں سنتا ہوں تو وہ بھی وہ مشرق بن جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے جو یہ کہے گا میں دیکھتا ہوں تو وہ پھر وہ بھی مشرق بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں یہ سب اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ کمال عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہے ہم محتاج ہیں سننے میں دیکھنے میں کھانے میں پینے میں بولنے میں ہر جو ہے وہ چیز کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں تو اس یہ عقیدہ عین ایمان اور عین توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیع کی نائب فرمائے واقع العالمین